السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر بائیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدہ ہم شی سویا اہدہ امی ام شی سوی نلا سرتیم مستقی اف میم شی مقیبن علا وجہ اہدہ سويا سويا أمن يمشي على صراط مستقيم کیا وہ شخص زیادہ اچھا ہے اور زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلا ہو یعنی کہ جو منہ کے بل اوندے ہو کر چلتے ہیں انہیں دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آتا نہ وہ ٹھوکروں سے محفوظ ہوتے ہیں کیا ایسے لوگ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں اگر کوئی الٹا ہو کے چلے ایسی بات نہیں ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مصروف ہو ڈوبا ہوا ہو وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب کہ وہ شخص جو سیدھا سیدھا چلے اس کو دائیں بھائی بھی نظر آ رہا ہو رستے کی رکاوٹ بھی نظر آ رہی ہو اپنے آپ کو وہ کانٹوں سے گڑھوں سے کیچڑ سے بچا بھی رہا ہو وہ ہوگا آخرت میں کامیاب آ, کہا جاتا ہے کہ آ, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے تو وہ منہ کے بل جائیں گے اور مومن سیدھے قدموں سے چل کر جنت میں جائیں گے صدق اللہ العظیم